ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ آج کی رات کتنے فتنے اور کتنے خزانے نازل ہوئے حجرے والیوں یعنی امہات المومنین کو کوئی جگانے والا ہے سنو دنیا میں کپڑا پہننے والی بہت سی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیانوے یہ حدیث صحیح ہے